حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میزبانی تین دن ہے جو اس کے علاوہ ہو وہ صدقہ ہے سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار سات سو انچاس